شکایت جو لوگ ایمان لائے اور کیے جہاں بھی ایمان کا بیان ہوتا ہے وہاں کا بیان اس لیے کہ ایمان ایک کو ایمان کی اور ایمان لانے کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے ہمارے سوال نیک کام کبھی تو بات کرتے ہیں اور جہاں عمل صالح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہاں ضروری ہے اس میں پوشیدہ ہے غیر صالح سوال سے بچنا ہو جب اچھی صحبت میں جانا ہے تو بری صحبت سے بچنا تو بہت لازم ہو گیا ورنہ نئی صحبت کا اچھی صحبت سے کیا فائدہ ہوگا Thank you. جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ جن جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو لنا دیا نا ہم کو ہدایت عطا فرماتے ہیں ہدایت کے دو معنی ایک معنی تو یہ ہے کہ قراءت الطریق کہ ان کو ہم ایک بولنے میں رہی بولنے والا ٹھیک ہے جی۔ تو لنا پیئر ہوں جو ہے اس کے دو معنی ہیں ہدایت دیتے ہیں اس کے دو معنی ہیں اراعت الطریق یعنی ان کو راستہ بھی دکھاتے یعنی مدد آنی شروع ہو جاتی نیک اعمال کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے دو طریقے سے ایک طریقہ الطریق اراحت مانے دکھنا راستہ دکھلا دیتے ہیں ایک راستہ ہے اس پہ دھول مٹی پڑ گئی ہے کیچڑ بارش بارش کیچڑ لیکن جب آدمی محنت کرتا ہے تلاش کرتا ہے تو اس کو کچھ مراف مل جاتے ہیں کہ یہ راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر شامل حال اس کو ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو لنا دیا جو ہے اس میں فرمانے کے ان کو راستہ بھی دکھاتے اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو پہنچا بھی دیتے ای فال مطلوب مطلوب مانے جو مقصد ہے جو پانی جس چیز کو پانے کے لیے آدمی محنت کر رہا ہے تو اس کو جو ہے پانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو مطلوب جو اس کو جو چیز پانے کے لیے وہ نکلا ہے ایک چیز تو ہے نا بھائی عالم منزل اور ایک بالغ منزل عالم منزل کیا مطلب کہ منزل کا علم ہو جانا منزل کا علم ہو جانا جیسے دفتر میں جانا دیکھا نو نو دیکھا آپ نے آپ کو خبر بھی نہیں اور سارے دوستانوں کو معلوم بھی ہم نے یہاں آ کے جو ہے خفیہ رابطے سے ہوتی ہے نا اس میں تو ایک ایک طریقہ کیا ہے لنا ہوں کے دو معنی ایک معنی کیا ہے کہ راستہ دکھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والے کو راستے کا علم ہو جاتا ہے وہ ہو گیا عالم میں ایک دنیا میں آئے ہیں لیکن ہاں، دنیا کے لیے ہم ہے نہیں بازار سے گزرا ہوں خریدار میں آیا ہوں میں دنیا میں بڑے عالم دنیا میں ہم آئے ہیں آیا ہوں میں دنیا میں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار ہوں دنیا میں ہم آئے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں تھوڑے دن کے لیے بھیجے گئے تھوڑے دن کے لیے بھیجے گئے اب عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کو پردیش کی طرح گزار اور اس دنیا سے آخرت کی کمائی لے کر جائے ہے نا جو آدمی کام کاج نہیں کرے اور کمائے نہیں کر لیتے ہیں کچھ کام نہیں کرتے تاکہ کماتے نہیں غلط بات ٹھیک نہیں تو دنیا میں جو آدمی آیا ہے تو آخرت کی کھیتی جمع کرنا ہے جی سے بات میں ہے اب دنیا مدراسوں آخرت دنیا آخرت کی کھیتی جہاں جو اعمال کر لے گا اس کو وہاں آخرت میں پالے گا تو جو شخص دنیا کی دنیا میں آخرت کی تیاری کر کے نہیں جائے پھر اس کو کیا ہوگا الکئی سمجان کی سطح میں الکئی کہتے ہیں عقلمند اور ہوشیار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ من دان نفسه وعمل لما بادل الموت عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے من دان نفسه اپنے نفس کو قابو میں کرے نفس کی خواہشات پر نہ چلے بلکہ یہ دیکھے کہ میرے اللہ کا میرے پیدا کرنے والے کا کیا طریقہ اس نے میرے لیے رکھا ہے کس طرح مجھے چلنا ہے کیا کام عقل مند کون ہے جو آخرت کی فکر رکھے اور یہ سمجھ کے زندگی گزارے کہ میرے اللہ اور میرے رسول مجھے کیا طریقہ بتا ہے دنیا میں رہنے کا طریقہ کیسا ہے کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عامل نما بعد الموت اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے جو موت کے بعد اس کے ساتھ جو حالات پیش آنے والے ہیں ان سے بچاؤ کرنے کے لیے اور وہاں کی تیاری کے لیے کام کرتے اور جو بیوقوف ہے اس کا عکس کر لی تھی اب یہ سب سارا حال تو وہاں کھل جائے گا عقل مندی اور بیوقوفی وہاں تک کھل جائے گی جو لوگ آج دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں آپ اللہ ہو گئے آپ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں اور اکثر الہ آبادی نے کیا خوب شیر ہے اکثر الہ آبادی جسٹس تھے جسٹس تھے جج تھے اپنے زمانے کے انگریز کے زمانے کے لیکن بڑے اللہ والے تحجد گزار شاید تھے انہیں کا یہ شعر حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ نقل فرمایا ہے نہ کتابوں سے نہ بابوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا انہیں کا شعر ہے ایسے ہی جو ہے وہ فرماتے تھے اس کا وہ نہیں اللہ تعالیٰ دو راستے کھولتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو راستہ دکھا دیں ہیں کامیابی کا راستہ دکھا دیتے ہیں دوسرے یہ کہ پھر اس کو پہنچا بھی دیتے ہیں بالغ منزل وہ منزل کو پا بھی دیتا تو شب کیا ہے اس کی ایمان تو الحمد للہ ایمان تو ہمارے پاس ہے اللہ نے مفت میں ہمیں عنایت فرما دیا کتنی بڑی دولت ہے ایمان کو دیکھیے کافروں کو یہ دولت مسجد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا مفت ٹکٹ ہم کو پہلے ہی سے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا جا سکتا دوستوں باتوں کی قیمت جب آگ کھلے گی دوسرے جہان میں تب مارے کو قیمت کیا ہے وہ وقت ہوگا جب کافر افسوس سے ہاتھ میں لے اور کہیں گے کہ یا لے کر کاش کے مٹی ہو جائیں حسرت سے اور حضرت سے جو مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں اور جو ہم کو جدت میں جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی تقریر اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ کلمے کی بدولت مسلمان اگرچہ گناہوں کی وجہ سے جنم میں جائے گا سزا کو بھگتے گا اگر توبہ نہ کی اور ماں نہ مانگی تو جہنم میں جائے گا لیکن پھر بھی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالیں گے لیکن دوستو یہ ایک دن بھی جہنم میں گزارنا جو ہے وہ بڑا سخت اگر کسی کو اپنے دل کو نرم کرنا ہو اس کا دل سخت ہو دین دین میں لگنے کا دل نہ چاہتا ہو دین پر عمل کرنے کا دل نہ چاہتا ہو تو میں ہمیشہ اس کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی قرآن پاک کو اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض کوئی شک نہیں ہے اللہ کی اللہ کے کلام اس تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے تو اس اللہ کا کلام بولو اور اس کو بامانی اور تصویر کے ساتھ پڑھنا شروع کر ممکن نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں نہ پڑھیں ممکن نہیں اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم سے نوازا ہے تو اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں تو بس مو لیں پھر دل کہیں اور گرے ہاں، بہرحال ایک مضمون جو ہے ہر لوگ کہتے نا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ضرورت تو اللہ تعالیٰ کو ہماری نہیں ہے لا اکراہ سے دین اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں تمہاری مرضی ہے آنا ہو تو آؤ نہیں آنا ہو تو جاؤ جہنم میں ایسے لوگوں کا ٹھکانا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے دین کی حاجت ہے ہماری نمازوں کی حاجت ہے ہماری تلاوت کی حاجت ہے ایسے کام کے لیے تو فرشتے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد کرنا ہے کہ آسمان چر چرا رہا ہے حدیث پاک کا مفہوم آسمان چر چرا رہا ہے کس چیز سے چر چرا رہا ہے کہ پورے آسمان پر کوئی جگہ ایسی نہیں چار انگل کے برابر یعنی کوئی سی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں سر رکھے ہوئے اللہ کی تصویر بیان نہ کرے ان کے بول سے آسمان چرچھا رہا تو اللہ کو ہماری عبادت کی کیا حاجت ہے ہمیں اللہ کی حاجت ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی حاجت اور وہ شخص علمد ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر تو ایک مضمون دوستو یہ کمپت ہے مجھے حضرت کرنا چاہیے اللہ کی محبت حاصل کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنا یہ کمپلسری مضمون ہے فرض ہے اس کے بغیر کام چلے گا کیونکہ اللہ کے ہاں اللہ کی محبت کام آئے اور کوئی چیز کام نہیں آئے اللہ کی محبت کام ہے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی اہل محبت کی صحبت ضروری ہے کسی اہل محبت سے تعلق ضروری ہے اگر تعلق نہ کیا تو محبت حاصل نہیں ہے اگرچہ اعمال کر لے گا مجاہدہ کر لے گا لیکن اللہ کی محبت اور اخلاص اور للہیت اور جن اعمال کو جن کیفیات کے ساتھ ادا کرنا چاہیے وہ نہیں حاصل اور یہ نہ حاصل ہوا مثلا اخلاص حاصل نہ ہو تو کوئی حفاظت کام نہیں ہے آپ نے مشہور حدیث سنی ہے حدیث ریاض اس کو کہتے ہیں کہ چار قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ طلب فرمائیں گے قیامت کے دن ایک قاری ہوگا قرآن پاک پڑھتا پڑھاتا ہوگا اللہ اس کو بلائیں گے پوچھیں گے آپ نے کیا کیا کہے گا اللہ آپ کا قرآن سیکھا آپ کا قرآن پڑھا پڑھایا کہا تو جھوٹ ہوتا ہے تم نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کریں لہذا اس کو جہنم کے بل منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گا اخلاص نہ ہوا تو کیا ملا ایسے ہی ایک عالم کو بلایا جائے گا دین پڑھا دین پڑھایا لوگوں کو نہ یوں بولتا کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں دل میں تھی نیت خراب تھی کہ لوگ مجھے عالم کریں واہ واہ کریں بیان کروں تو واہ واہ کریں تو اس کو منہ کے بل کر میں داخل کر دیا جائے گا ایسے ہی ایک مالدار شخص کو اللہ بلائیں گے کہیں گے تم نے کیا کیا اللہ آپ کا مال میں نے لوگوں میں خرچ کیا مساجد بنائی تعمیر کری مدرسے بنائے یہ کیا وہ کیا لوگوں کو کھانا کھلایا کہا کس لیے کہا کہ اللہ رہا آپ کچھ بولتا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تو لوگ تجھے سخی کریں ایسے ہی ایک شہید کو بلایا جائے اور وہ کہے گا اللہ نے آپ کے لیے میں نے جہاد کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بلوں کا حال جانتے ہیں نا تو نیت کا اخلاق کتنا ضروری ہے کہ اس نے اس کو کہا گیا کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے تم نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کریں اس لیے ساری جو جن جن کاموں کے لیے تم نے جو تم لوگوں نے جو کام کیے وہ سب تم کو دنیا میں حاصل ہو گئے لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا لوگوں نے تمہیں شہید کہہ دیا لوگوں نے تمہیں عالم مان دیا لوگوں نے تمہیں قاری مان دیا لہٰذا وہ جو کچھ جس چیز کے لیے تم نے وہ کام کیا تھا وہ تم کو مل گیا تم اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں اخلاق کتنا ضروری ہے نیت صاف ہونا بلاہ یہ اللہ کے لیے ہونا کتنا ہے اللہ کے جو کام کرے اللہ کے عزت یہ خود سے نصیب نہیں ہوتی بس یہ اللہ کی محبت جو ہے یہ اور یہ اللہ کی صحبت ہی سے ملتی ہے اور ان کی ناز برداری سے ملتی ہے ان کی ناز برداری سے ہاں۔ فرمایا میرے محبوب رحمت اللہ نے گڑ گڑا کے جو مانتا ہے جہاں گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام صافی دیتا ہے اس کو نئے گل سام جو اپنے اپنی احتیاط ظاہر کرتا ہے اور جو اکڑ کے آتا ہے ناز و نخرے جو کرے میں شام صافی رکھتا ہے اس کو تشنا کام جو اپنے ناز نخرے دکھاتا ہے تکبر دکھاتا ہے کہ یہ کیا یہ بھی ایسی ہے ہم بھی ایسی ہے ان کی کیا خاص بات ہے تو پھر اس وہ محروم رہتا ہے ناز و نخرے دکھاتا ہے جو میرا شام ساتھ ہی رکھتا ہے اس کو درشاتا تو اولیاء اللہ کی ناز برداری ناز برداری کرنے سے خوشامد کرنے سے پھر یہ چیز حاصل ہوتی ہے دیکھو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کسی بات پہ ناراض ہو کر خانقاہ سے نکال دیا اب محبت دیکھیے محبت ایسی چیز ہے محبت شاہ بندہ میشو محبت شاہ بندہ نہیں بادشاہ کو بھی غلام بنا دیتی ہے محبت ایسی چیز ایسے دنیا بھی محبتیں بھی گزری ہیں جیسے ایک شہزادہ چارلس تھا اس نے کہا شاہی خاندان کا فرق تھا اس کو کوئی صورت پسند آ گئی اس پہ مر مٹا اس نے کہا کہ ہم تو اس سے شادی کریں گے شاہی خاندان نے کہا کہ یہ شاہی خاندان کی توہین ہے دیکھیے وہاں والے بھی حق اور فطرت کو ساری دنیا مانتی ہے کوئی بھی مذہب ہو اس سے انکار کوئی نہیں کرتا ہے نا اللہ کو نہیں مانتے لیکن حق حق فطرت فطرت ہے ان کے خاندان میں بھی شاہی خاندان میں یہ عید مانا جاتا تھا کہ کوئی شاہی خاندان کا ایسی کرتی حرکت کرو تو انہوں نے بہت سمجھایا پارلیمنٹ نے سمجھایا شاہی خاندان نے سمجھایا کہ آپ گری ہوئی حرکت نہ کریں یہ شاہی خاندان کی توہین ہے اس نے کہا کہ میں سلطنت کو لات مارتا ہوں اس نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ پھر حکومت نہیں کر سکیں گے آپ شاہی خاندان کے پرسن آپ کو یہ سب چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی روایات کے ہمارے ملک کی روایت کے خلاف ہے انگریزوں کے بھی خاندان حضرت خانوی اللہ علیہ نے سوریا بیگم کوئی عورت تھی ہندوستان وہ جب برطانیہ گئی اس کے متعلق لکھا کہ جب برطانیہ گئی تو اس نے جا کر وہاں کہا ملکہ برطانیہ کو کہ تم بھی بات کاٹ لو پرانے زمانے کی بات ہے اب تو وہاں کاٹتے ہی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری روایات اور ہمارے مذہب مذہب نے ہے عورتوں کا بال کاٹنا یہ کافر کہہ رہا ہے آج مسلمانوں کے لیے اتنے شرم کا مقام ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی اس عورت پر جو بال کرواتی لیکن ہم افسوس ہے کہ ہم جانوروں کی نظر میں اس قدر آگے بڑھ گئے اس قدر آگے بڑھ گئے کہ کسی نو مسلم امریکن عورت نے یہ کہا تھا ہم نے پڑھا اس نے کہا کہ مسلمان آج ہمارا پھوکا ہوا چاٹ ہے یعنی جس زندگی سے ہم بیدار ہو چکے جس کی انتہا کو جانوروں کی تحریک کی انتہا کو ہم پہنچ گئے وہاں کیا ہو رہا ہے دیکھیے کتوں کے ساتھ معاشرے سفر ہو اور اپنے کتوں کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ تو جانورانہ ان کے افعال ہیں ان لوگوں کی ہم تکلیف کو فخر سمجھتے ہیں ان کی تکلیف کو ہم اچھا سمجھتے ہیں افسوس کی بات ہے ہمیں ہمیں اپنی آنکھیں کھولنا چاہیے کہ ہم جس بھی پیدا ہوئے کتوں کے ساتھ ریش لڑانے میں افسوس ہے تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ سارا شاہی سلطنت وغیرہ سب چھوڑنی پڑے گی اس کا کے سورج عشق جو ہے انسان کو پاگل دیتا ہے تو اب محبت شاہ بندہ چلو اب جس کی جیسی محبت ہے کوئی آدمی گھٹیا چیز سے مر رہا ہے کوئی آدمی بڑھیا چیز سے مر رہا ہے کوئی درمیانی چیز سے مر رہا ہے کوئی مال سے مر رہا ہے کوئی صورت سے مر رہا ہے کوئی اپنے اسٹیٹس سے مر رہا ہے کوئی جو ہے اللہ پر مر رہا ہے اللہ پر مرنے والا عقل مند ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور ایک پائیدار اور و عشرت زندگی کی آپ کو بلا طرف کہ دیکھو اگر تم میرے حکموں پر چلو گے تو ایک دن مرو گے میرے پاس آؤ گے میں تمہیں سارے انعامات ہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت والی زندگی تمہاری منتظر ہے کون سی نعمت ہے جو جنت میں نہیں ہوگی سر اس میں کون سی نعمت تھوڑے سے صبر جو کر لے دنیا کے اندر تھوڑا سا صبر کرنا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا تو دیکھیے والد صاحب کو حضرت خان بھی رحمت اللہ علیہ نے ڈانٹ کر نکالا جائیے خان آپ خان صاحب خالی کر لیکن چونکہ محبت ہو چکی تھی فرماتے ہیں کہ لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل لال جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی <laughs> اب محبت جب سچی ہو سارے کو تو اب محبوب کی ڈانٹ بھی جو ہے وہ چپاتی گرم جیسے کھاتے ہیں نا ایسی ڈانٹ ایسی لگتی ہے محبوب کی ڈانٹ اور کوئی اور ڈانٹ دے تو ایک گالی دے گا کہیں دس گالی دے گا لیکن جس سے محبت ہو گئی اس کی ڈانٹ بھی پھر پیاری لگتی تو کاشی نہیں اطاعت تو فرق تھی لہذا خانقاہ سے نکل گئے لیکن ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے کے لیکن کیا کیا کہ خانقاہ کے باہر جا کے فٹ پاتھ پر اس طرح دیا فٹ پاتھ سے خانقاہ کے باہر پڑے ہیں ڈپٹی کلیکٹر اور اندر پرچہ لکھ کے بھیج دیا پرچے پہ کیا لکھا پرچے پہ لکھا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا ادھر وہ در نہ کھولیں گے نکال دیا خانقاہ سے وہ بند کر کے جائیے سر آپ نکل جائیے خانقاہ اتنی بڑی بات ہے دیکھیے خانقاہ سے نکال دیا اور کہا کہ ادھر وہ در نہ چھوڑیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کمی اب فٹ پاتھ سے مجھے کہاں نکال سکتے ہیں فٹ پاتھ پہ ان کی حکومت ہے خانقاہ پہ حکومت تھی یہ محبت ہے اس کو محبت کرتے ہیں ایک گروپ سے بھی شاہ ان کا ہی بھی کا شاہ پڑ گیا اس کی وجہ بھی ہے یہ آ جائے گی حضرت نے قصہ کا سنا ہے کہ بزرگ تھے شاہ ابو المعالی رحمت اللہ شاہ ابو المعالی رحمت اللہ کسی بات پر ناراض ہو کے انہوں نے بیکا شاہ کو ان کا اصل نام تو شاید ہی کچھ جانتا ہی نہیں ان کا لقب ہی یہ پڑ گیا بیکا شاہ تو اس کی وجہ بھی بیان ہو جائے گی ناراض ہو کر نکال دیا اب آج کے دور میں اگر کوئی ہو تو کیا اچھا ناراض ہو کے نکال دیا ٹھیک ہے ہم بھی کچھ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے آپ کے پاس لیکن وہ اللہ کی سچی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے اللہ کو پانی کی طلب ہوتی ہے وہ ایسے کسی کو چھوڑتا نہیں چکر لگاتے رہتے تھے شہر کے گھر کے شہر کے کا کے چکر لگاتے رہتے تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ برسات کا موسم تھا تو شہد کے گھر کی ٹپکنے لگی تو پیرانی صاحبہ نے کہا کہ بھائی یہ ٹپک رہی ہے تو اس کو بنوانا ہے کہا کس سے بنواؤں میرے پاس تو کوئی آدمی نہیں کہا ایک ہی آدمی آپ کے کام کا تھا اس کو تو آپ نے نکال دیا وہی کام کر دیتا تھا سارے ہمارے تو کہا کہ بھائی میں نے نکالا ہے تم نے تو نہیں نکالا اس کو بلوا لو کسی سے بلوا کے اس کو پیغام دے دو اب جیسے ہی پیغام ملا تو ان کو اور کیا چاہیے تھا شہر سے محبت تو بھائی کیا چیز ہے ہاں ان کو تو باہر آ گئی شہر کے گھر میں کھلا بورن آ گئے اور لگے سب کو درست کرنے لگے سب جانتے تھے سب تو دوپہر کے کھانا کھانے گھر آتے تھے جب کھانا کھانے گھر آئے تو یہ اوپر چھت کے اوپر اور پرانے زمانے کی باتیں ہیں کوئی ملٹی اسٹوری بلڈنگ پوری ہوتی تھی سب تو وہ اوپر جو ہے وہ چھت کو درست کر رہے ہیں اور شہر کو دیکھ کے جا رہے ہیں شہر کھانا کھا رہے ہیں اب شہر نے دیکھا کہ غلام تو پرانا ہے محبت تو ہوتی ہے شہر شہر جب نکالتا ہے تو نفرت کی وجہ سے تو ہی نکالتا ہے بھائی جب سرجن دیکھتا ہے کہ یہ تھوڑا سب کے تیار ہو گیا اب اس پر چیرا لگانا ضروری ہے اب اگر چیرا نہ لگائے گا تو سرجن جو ہے وہ جو ہے وہ ہوگا سرجن کی سرجری کی امانت کے خلاف ہے جو فن اللہ نے اس کو کیا ہے اس امانت کے خلاف ہے اگر چیرا نہیں لگا تو دیکھ رہا ہے کہ مریض کا پورا پک گیا ہے اس کو چیڑا لگانا ضروری ہے اگر چیرا نہ لگائے گا تو دیندار ہوگا خدا کے یہاں پکڑا جائے گا کہ کیوں نہیں لگایا چیرا تو شہد جو ہے نفرت سے نہیں نکالتا بلکہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے اندر کوئی عید ہے کوئی گزیلا ہے جو نہیں جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا شہد علاج کرتا ہے آج دیکھ رہے تھے اچھا کر ہیں کھانا کھاتے کھاتے اچانک شیخ نے جو ہے وہ لکھنا پڑا ہے لے بھی لے بھی ہاں؟ بس کیا تھا وہ تو فوراً بوٹ پڑے نیچے اور فوراً وہ لکمان شہر کے ہاتھ سے لے کے کھا لیا بس بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ساری کی ساری نسبت شہر کی منتقل ہو گئی ہے اب لکنے کے اندر اثر کہاں سے آیا کیا مطلب ہے کہ اب ہم آپ کو لقمہ دیں یا کوئی شہر مریض کو ایسی لقمہ دے دیں تو اس وقت کام بن جائے گا ایسا کرنے والا نہیں ملتا وہ اس لیے کہ ان کے مزاحدات تھے ان کے مزے تھے شہر کی خدمت شہر کی ناز کرداری اور عمل صالح اور غیر سارے عمل سے بچنا یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی کر رہی موجود وہ تو کس کوئی موقع اور کوئی وقت مقرر ہوتا ہے اللہ کے یہ سب بہانے ہوتے ہیں یہ تھوڑی کہ ہم کسی عید کے بعد جائیں اور کیا صاحب لائیے ایک لوگ پانچ دے دیجیے تاکہ ہم اللہ اللہ والے بن سکیں جیسے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک صاحب جو ہے کا پان پہ بیٹھے بڑھ بڑھ کے ملائی کے ہاتھ مار رہے تھے کالائی رکھی ہوئی تھی اور دال بھی تھی دوسرا سالن بھی تھا وہ بڑھ بڑھ کے جو ہے ملائی میں سے بار بار جو ہے وہ کھا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ یہ بلائی کیوں کھا رہے ہیں دال بھی تو رہے ایک کہا حضرت اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے اس میں برکت تو کہا کہ بھائی ہم نے دال بھی کھائی ہے اس میں بھی تو برکت ہے وہ بھی تو کھاؤ <laughs> تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہے کوئی بس اللہ والے کے جائیں اور وہ لکما کھا کے آ جائیں اگر کام گئے نہیں ان کا برفان کا کچھ تھا تو شہر نے جب فرمایا کے لیے بھی تو وہ پوچھ پڑے نیچے اور فوراً اس کو کھا لیا تو اللہ کے یہاں وقت مقرر تھا مجاہدات پہلے ہی تھے معاملہ سب تیار تھا بس ایک وقت مقرر تھا تو وہ لقمہ بہانا بن گیا تو نسبت معذات کی منتقل پھر اس شہر کی سید محبت کرے اور اسی محبت سے اللہ کی محبت کی تھی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے اللہ علیہ اصل بہت اللہ میں آپ کی محبت مانتا ہوں بہت نہیں ہے اور اس شخص کی محبت اس ذات کی محبت مانتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی محبت مانتا ہوں اور پھر برمایا ابل حمل بلبنی حکمت اور اس عمل کی محبت مانتا ہوں جس سے آپ کی محبت نہیں فرمایا کہ اللہ والوں کی محبت درمیان میں کیوں مانگی درمیان میں اس لیے مانگی کہ اللہ کی محبت وہ کیمیا ہے جس سے اولیاء اللہ کی محبت وہ کیمیا ہے جس سے اللہ کی محبت کی ملتی ہے اور اعمال کی محبت بھی مل جاتی اس لیے درمیان بات اللہ کی محبت جو ہے وہ مضمون فرض ہے ہر ہر مسلمان کا فرض ہے ایمان لانے کے بعد اللہ کی محبت کو حاصل کرنا یہ ہم سب پر فرض ہے اور اس کے لیے اور یہ اللہ کی صحبت بھی فرض عین ہے معمولی بات نہیں ہے فرض عین بس میرے پاس تو یہی باتیں کہتے معلوم نہیں آپ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میرے پاس تو جوشیلا بیان کی نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے بس اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے تھوڑی دیر کو اللہ کے لیے میل بیٹھ لینا چاہے بیان نہ بھی ہو بیان چاہے نہ بھی ہو میرے مشرق فرماتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ یعنی اولیاء اللہ جو اپنے راستے میں سچے ہیں جو آپ سے کسی مال کے خواہش مند نہیں جو آپ سے کسی عہدے کے خواہش مند نہیں جو آپ سے کسی سفارش کے خواہش مند نہیں جو آپ سے کسی اور قسم کی امداد کے خواہش مند نہیں کہ بھائی ہم ہماری ان سے جان پہچان ہو جائے گی تو ہمارا یہ کام نکل آئے گا اپنا بس وہ کہتے ہیں ان حجری اللہ میرا راجا کو اللہ کے پاس تو اس اس خاطر سے وہ ومن آسن اولن نمن دا اللہ کرتے ہیں ومن اولن نمن دعا اللہ کہ کیا اس سے اچھا کس کا قول ہوگا جو اللہ کی طرف بلاتا تھا یہ تھوڑی دیر فرماتے تھے کہ دیکھو کنو و معاشاف صرف اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے کا ذکر ہے بیان کا ذکر نہیں ہے تقریر کا ذکر نہیں ہے اس لیے تھوڑی دیر کو اللہ کی محبت میں ہم سب ایک دوسرے کو اللہ کا ولی سمجھیں ہے نا بھائی کوئی کسی کو حقیق نہ جانے بلکہ یہ سمجھے کہ سب اللہ کی محبت میں آئے ہیں اور سب کے سب جو ہے اللہ کے ولی تو جہاں اللہ کے ولی جمع ہوں جیسے ایک جماعت چراغ ہیں اور ایک چراغ اور لا کے رکھ دیا روشنی بڑھ گئی ایک چراغ اور لا کے رکھ دیا روشنی بڑھ گئی اسی طرح جتنے چراغ جمع ہوتے جائیں گے روشنی بڑھتی جائے گی ایسے ہی جتنے اللہ کے ولی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے مقصد کیا صرف اللہ کی موت تو پھر اس کی روشنی کا کیا عالم ہوگا تو یہی روشنی جو ہے یہ ایک دوسرے کے شخص سے منتقل ہوتی ہے اور اس میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کو بیٹھ لینا بھی اللہ کی محبت میں بڑی نعمت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کہا نظم و تحاب پی نبیا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر سے دنیا میں آپس میں محبت کرتے تھے اب آپ سب ماشاء اللہ سب محبت ہی میں تو ہیں اور نہ کوئی ادھر کر کے چلے جاتا ہم کو نہ کام کرتا جی ہاں، لیکن سب اللہ کی محبت میں بیٹھے قیامت کے دن جب پکارے گے اللہ اے نل متحاد بھی نہ دیا تو ان لوگوں کی خوشی کا کیا عالم ہو اللہ تعالیٰ بلا ہے ارے ان سے محبت کا سوال جلدی ذرا ہے ہمارے عرش کے سائے میں اب آج کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں بتائیے ہمارے ذہنوں میں چھوٹے چھوٹے دماغوں میں آج کل کیا تصور ہوئے معلوم نہیں کہ جیسے کوئی بادشاہ کا دس بائی دس فٹ کا تخت ہوتا ہے تو چلو میاں کا سو بائی سو فٹ کا ہوگا چلو سو میٹر بائی سو میٹر کا ہوگا چلو بھائی سورج جتنا ہوگا چلو بھائی چھ ستاروں جتنا ہوگا نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے عرش کی کوئی تعریف لغت میں نہیں بیان کر سکتا اور نہ ہی تصور میں آ سکتا ہے بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پوری کائنات کو یعنی اس زمین و آسمان اور خربوں خربوں جو ستارے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور بازے ایسے ستارے جن کی روشنی سائنسدان کہتے ہیں آج تک ابھی تک زمین تک پہنچی ہی نہیں جبکہ روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار روشنی کی رفتار یعنی کہ یہاں اگر ہم سوئچ دبائیں بجلی کا اور کوئی تار مثلاً امریکہ تک لگی ہوئی ہو تو امریکہ کا کتنا فاصلہ ہونا ہے ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل تو نہیں ہوگا کم سے کم تو ایک سیکنڈ کے بھی کسی حصے میں وہاں پر روشن ہو جائے گا یہ مطلب ہے ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار ہے بجلی کی تو بعض ستارے اتنی دوری پر ہیں دنیا سے کہ ان کی روشنی پڑا ہے یہ کبھی مضمون ہے نا دیکھو یہ تصدیق کرنا ہے پڑھا ہے تو ابھی تک جو ہے دنیا میں تو وہ روشنی اس کی پہنچی نہیں اتنی دوری پر ہے اسی لیے سائنسدان جو ستاروں کے فاصلے ناپتے ہیں نا اس کو یہ چھوٹے فاصلوں سے میلوں سے نہیں ناپتے بلکہ نوری سال کے فاصلوں سے نوری سال لائٹ ایئر اس کو انگریزی میں کہتے ہیں light year hundred light years one thousand light year یا ون ملین لائٹ ایئرس پتا نہیں کتنی کتنی لائٹ ایئرس مانے ابھی بتائی کہ ایک سیکنڈ میں بجلی کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار ہے تو ایک سال میں کتنے سیکنڈ ہوں گے اس کے سیکنڈ ہی بنانا مشکل ہے تو کتنا فاصلہ روشنی طے کرے گی ایک سال کے اندر تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال پر ستارے موجود ہیں سائنسدان کے تو اتنی بڑی کائنات اللہ ہے سب پر اللہ تعالیٰ کا عرش اعظم ہوئی سب کے اللہ کی اتنا بڑا عرش اعظم تو بس اتنی ہی جو ہے وہ انسان کی ذہن پہنچ چکی کہ بھائی کتنا بڑا ہے اب اور کتنا بڑا ہے کتنا شاندار ہے کیسا ہے ممکن نہیں ہے کہ اس کو بیان جائے تو یہ ہے تو اس عرش اعظم کا مالک پکارے گا ایندن متحب پینسیا کہاں ہے میری محبت میں آپس میں جلنے والے پھر کتنی خوشی ہوگی دوست اس لیے یہ مجالس جو ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتی ہیں ہاں، دوستوں یہاں سے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چمک رہے ہیں بڑے حسین لگتے ہیں ستارے لیکن آسمان والے ایسی مجالس کو رکھتے ہیں ہاں، آسمان پر ہم ستاروں سے زیادہ چمکتے چمکتے ہیں جو اللہ کی محبت میں ہو اللہ تعالیٰ اتنی محبت فرماتے ہیں اور اتنی قدر فرماتے ہیں ایسی مجالس کی جو اللہ کی محبت میں محبت ہوتی ہے کچھ بھی نہیں کیا اللہ اللہ بھی نہیں کیا صبح اللہ بھی نہیں کیا نواکر بھی نہیں پڑے تلاوت بھی نہیں صرف اللہ کی محبت ہم بیٹھے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کتنی قدر فرمائیں گے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا اے ون بل متضا میری خاطر سے بیٹھتے تھے آپس میں مل جل مل رکھتے تھے ون متضا وہی نبیا اور آنا جانا رکھتے تھے یہی نہیں کہ بس آ کے بیٹھ گئے اور چاہیے نہیں رہے کاروبار چھوڑ دیا کاروبار چھوڑ دیا نہیں آنا جانا رکھتے تھے آنا جانا رکھتے تھے ور نہ دیا اور آپس میں ایک دوسرے پر میری خاطر سے خرچ بھی کرتے ہیں کتنا بڑا اعزاز ہے کتنا بڑا احسان ابھی کسی الیکشن کے جلسے میں آپ چلے جائیں اور وہاں کوئی بہت بڑا سیاسی لیڈر تقریر کر رہا ہو اب آج کل تو اللہ تعالیٰ بچائے جائے کیسے لوگ ہیں قیامت ہے قرب قیامت ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کمین لوگوں کا عروج ہوگا بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گٹیا لوگ جماعت لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں اور اور اہل لوگ حکمرانی کریں گے بتائیے ناچنے گانے والے اگر حکمران بن جائیں گے تو ہمیں کیا دیں گے وہ تو ایک ایک کو تبلا دے دیں گے چلو بھائی تبلا بجاؤ تم ساتھ بھی بجاؤ ہمیں کیا دیں گے وہ کریں <laughs> بھائی جس کا جیسا کام ہوتا ہے وہ وہی اسی میں تو فروغ دے گا تو جو ناچنے گانے والا ہوگا وہی کہے گا بھائی تم تبلا لے لو تم لے جی لے لو لو ہم تو یہی کرتے ہیں <laughs> بادشاہ جو ہے اس میں میراضیوں کیسے ناچ گانے والے کو خوش ہو کر کسی بات سے ایک ہاتھی انعام دے دیا ہاتھی اب وہ لے تو گئے بڑے جوش میں خوشی خوشی اب جب اس کے کھانے کا ٹائم ہوا تو اب یہ کی کیا کمائی ہوتی ہے دو تبلا بجایا چار پیسے مل گئے کھا لیا نہیں تو کھڑے رہتے ہیں بیچارے انتظار میں جو کوئی گاہک آئے تو ہم یہ بجائیں گے کچھ پیسہ ملے ان کے پاس کہاں اتنا پیسہ ہوتا ہے وہ ہاتھی تو لے گئے بڑے شوق سے نے اتنی بڑی چیز اعلان ہوگی اب جب اس کو کھانا کھلا رہے ہیں تو کھائے جا رہے کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے اب ان کی اپنے کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ ہاتھی جو ہے کھائے چلے گا ہاں، دو چار روز کو کھلایا مانگ تانگ کر کے اس کے بعد تو پھر ان کو بڑا غصہ آیا کہ بادشاہ نے ایسی ان کو ان میں تو کو ایک ترکیب دوری تو انہوں نے ہاتھی کو بازار میں لے جا کے ایسے کا دیا اب ہاتھی تو جب گھبرا جاتا ہے پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا پھر اس نے بازار روندے لوگوں کو روندا پر محمد گیا طوفان بادشاہ تک خبر پہنچی تو کہا کہ کیا مصیبت ہے کہا کہ اب کیا کرے ان کو مانگ کے کھا لیتے ہیں یہ کہاں سے گا <laughs> پھر بادشاہ نے جو خرچہ بھی مقرر تو قیام پور قیامت سیام مسلح نااہل لوگ جو ہے حکمرانی کریں گے اور کٹیا لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہو بھائی اتنی بڑی بلڈنگ کا مالک ہے وہ ہو بھائی فلانا پروجیکٹ ہے فلانا ٹاؤن فلانا آج کل ایک ٹاؤن بڑا مشہور ہوا بھائی کیا بات ہے اس کا مالک کتنا بڑا آدمی کا کیا ہوگا دو گز کی سروں میں جب چلا جائے گا سب ختم ساری قوموں کی سلامیاں ختم سارے خادم نو بچہ سب اوپر رہ گئے تو صاحب جو نیچے دو گز پسند میں پڑے ہوئے گرو ہاں۔ کیوں گور کافر کو مولانا رومی فرماتے ہیں ختم کرنا چاہیے مولانا رومی فرماتے ہیں از کیوں گور کافر کو باہر بیرونی کہتے نا باہر از گرو کیوں دیکھیے آپ کو خاصی سکھاتا جا رہا ہوں کو سیکھنی ہے تھوڑی تھوڑی آتی ہے گرون کیوں گور گور کہتے ہیں قبر کو کافر پور حلق یعنی بہت ہی شاندار مال باہر سے مقبرہ بنا ہوا وہ فلاں بادشاہ کا مقبرہ فلاں پریزیڈنٹ صاحب کی ہے اور اس کے اوپر خوب شاندار سنگ مرمر بھی لگا از گرون کیوں گور کافر پور حلق ون دونوں خدا پہرے خدا ہے اندر تو خبر میں کسی کو خبر ہی نہیں اس پر خدا کا تہن نہ دیا عذاب نہیں تو ایسی اسٹیٹس کو لے کے کیا کرنا ہے اس کو اسٹیٹس لینا ہے تو پائیدار اسٹیٹس کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام جو سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت کے دوست وہ مقام حاصل کرو بات بھی ہے کیونکہ وہ چھیننے والی چیز نہیں یہ تو سب چھین گیا ابھی مر گیا سارا ٹاؤن اور فلانا ٹاؤن سب نکل گیا اب کچھ بھی نہیں اور چیز وہ اوپر والی جو چیز ہے وہ پائیدار ہے ہمیشہ ہمیشہ کی ہے وہ فرمایا کہ دنیا میں ایک ادنا جنتی جو ہے ادنا جنتی اس کو اس دنیا سے دس گنا برابر جنت ملے گی ادنا سے ادنا جنت دنیا کتنی بڑی ہے کسی نے کبھی ایکسپلور کی ہے پوری دنیا کسی نے پوری دنیا کبھی ایکسپلور نہیں کی ایک وہ غبارہ بلون کی کہانی ہم نے پڑھی تھی round the world eighty day اسی دن میں اس نے وہ پہلے بلون ہوتا تھا نا غبارہ اس نے آگ کا غبار ہے آگ سے ہوا گرم کرتے تھے وہ بڑا سا غبار وہ اوپر لوگوں کو لے نیچے چھوٹا سا وہ جھولا سا بنا ہوتا تھا تو اس میں حقیقت میں تھا یہ تو اس کو نیچے آگ جلا دیتے تھے برنر سے گیس برنر سے تو وہ ہوا گرم ہو گیا کیونکہ ہوا گرم ہوا جو ہے ہلکی ہے تو اوپر اٹھتی ہے تو وہ غبارے کو بھی لے کے اٹھ جاتی تھی تو اس نے جو ہے راؤنڈ دا تھی ایک چکر لگایا تھا اس نے دنیا کا دن میں تو چکر ہی تو لگایا تھا ایکسپلور تو نہیں کرتی تو اس اس دنیا سے دس گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ ادنا سے ادنا جنتی کو دیں گے سب سے بالکل غیر گزر اب سوچیے اور خالی خالی جنت کو لوگ سمجھتے ہیں بس وہاں نہریں ہوں گی اور قبضہ ہوگا باغات ہوں گے شہر کی نہر وغیرہ چلو پرانے میں مسی ہے پھل وغیرہ ہے وہ کہیں ارے بھائی جنت تھانوی فرماتے ہیں سارا مکان کو ہوگا کو یعنی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی نعمتیں ہی نعمتیں فرصت ہی نہیں ہوگی کہ ابھی اس نعمت سے اور ختم بھی اب یہاں تو آپ کسی فارم ہاؤس چلے جائیے تو گھر آنے کے بعد دو دن تک تو گردن اکڑی رہتی ہے آج وہ مسل پل ہو گیا ذرا زیادہ سوئمنگ کر لیے تھے یہ سب چیزیں وہاں تھوڑی ہیں بھائی وہاں تو مزہ ہی مزہ ہے ختم کا نام نہیں ہے نیند بھی نہیں ہے حتیٰ کے سورج چاند ستارے بھی نہیں ہے ماحول کال نہیں ہے جس کی وجہ سے عمر گھٹتی بڑھتی ہے گھٹتی تو ہے نہیں بڑھتی ہے گھٹتی کہاں ہے اگر بیٹھنے لگے تو خواتین کے کام بہت کڑے ہو جائیں گے فوراً ہی جو ہے وہ ہمیں فون کریں گے بتائیے کہ ایک بچہ جو ہے وہ امریکہ چلا گیا اس نے ایک دوا کی شیشی اپنے والدین کو بھیجی اور ساتھ میں پرچہ لکھ بھیجا کہ آپ یہ کیپسول ایک روزانہ کھا لیا کریں تو اس سے عمر کٹتی ہے بوڑھے لوگ جوان ہو جاتے ہیں تو اماں کو بھیجی تھی اما نے کھانا شروع کر دیا بہرحال کچھ ہفتے کے بعد وہ لڑکا جب آیا اپنے گھر سے واپس کٹکھٹایا تو اندر سے ایک لڑکی بھی نکلی اس نے کہا کون میں کہاں ٹھیک ہے آ جاؤ اندر کہا میری اماں کہاں ارے پہچان نہیں میں تمہاری اماں ہوں ارے اما تمہیں کیا ہو گیا جوان کیسے تم تو دانت کے جائے دانت بھی تمہارے جڑ رہے تھے تو تم جوان کے ارے تمہیں یاد نہیں بیٹا تم نے ہمیں وہ کیپسول بھیجا ہاں ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت بہت زبردست تو کہا اچھا ابا کہاں ہے یہ منا منا کس کا ہے کہا یہ تمہارے ابا ان کو کیا ہو گیا کہا میں نے تو ایک کیپسول کھایا تھا کیسے تو رہی تو لیکن و سال سورج کے ساتھ ہوتے ہیں سورج نکلتا ہے اس سے انسانی زندگی میں تغیر آتا ہے چیزیں چیزوں کو پناہ ہوتی ہے تو یہ سورج چاند ستارے ہے نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے عمر جو ہے پڑ جائے گی ذوق آ جائے گا کمزور نہیں وہاں تو ایک عمر ہے پور شباب عمر تینتیس برس ہاں، تیس برس سے تینتیس برس جو بالکل کمال شباب ہوتا ہے یہاں والا شباب نہیں یہاں والے تو بیچارے جو شباب والے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی کباب ہو کے ڈھیر ہو ہوتے ہیں بالکل ڈل گئے جوانی برباد کرتے ہیں تقوا نہیں ہے نگاہ کی حفاظت نہیں ہے اپنی طاقت کو ضائع کر کر کے جو ہے لڑکھڑاتے پھرتے ہیں بوڑھا آدمی جو تقوا والا ہے وہ ان سے زیادہ چل لیتا ہے ان سے زیادہ مشقت کر لیتا ہے جوان آدمی کو زیادہ تھا دوا وہ ہاتھ نہیں لگتا ہے کیا وجہ تو یہ چیز وہاں ہوگی نہیں تو یہ تینتیس برس کا جو فرمایا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بیس بائیس سال چوبیس سال پچیس سال یہ عین جوانی کی عمر ہے نہیں وہاں کی عمر جو ہے تینتیس سال عین شباب کی بالکل پر شباب ہو گئے شباب اپنے زور پر ہوگا ہمیشہ یہی عمر رہے اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایسے خوبصورت کر دیں گے جلدن موردن مکاخلی داڑھی ہوگی نہیں وہاں داڑھی نہیں ہوگی وہاں اگر سر داڑھی نہ رکھنے کا شوق ہے تو تھوڑی دیر سفر کر لو وہاں جنت میں داڑھی ہوگی پھر وہاں شوق پورا کر لیں گے تو وہاں داڑھی بھی نہیں ہوگی اور آنکھیں کجلائی بھی ہوں گی مکاخلی جیسے حرم کی آنکھیں قدرتی کاجل والی ہوتی نا حرم کی آنکھ کو غور سے دیکھیں بالکل کناری جو ہے اس کی کالی کر جس کو عورتیں بھی جو ہے وہ لائنر لگا کے اس کو جیسا بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جو کیچڑ دینا شروع ہوتا ہے سب کالا ادھر پھول کھل جاتا ہے نے <laughs> واٹر کو آئلینر بنانے شروع کر دی ہم تو جانتے ہیں واٹر پروف آئلینر اب اس کو دھو رہے ہیں وہ دھل نہیں رہا ہے اب وو کیسے کریں جب واٹر پروف چیزیں ہیں جیسے نیل پالش ہے اور جیسے واٹر پروف آئیزینل ہے یا کی چیزیں ہیں دوسری چیزیں جو بھی میک اپ کی وہ جب تک اس کو صاف نہیں کریں گے وضو بھی نہیں ہوتا ہے یہ کتنی پریشانی کی بات ہے پھر اس کو ربڑے جا رہے ہیں دھوئے جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں تو یہ جنت میں یہ سب وہاں نہیں ہے وہاں تو بس کوئی مزہ ہی مزہ ہے پریشانی کا رنج کا فکر کا کوئی نام ہی نہیں اور ہماری بیویوں کو بھی حضرت ان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حرض کرتی ہیں کہ رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ جنت میں نے بیویوں کو گوروں سے زیادہ خوبصورت کرتے ہیں سن لیجیے یہاں تو دیتے ہیں کہ اللہ کی حکمت ہے کسی کو کیسی شکل دے دی کسی کو دے دی کسی کو گوڑا بنا دیا کسی کو کالا بنا دیا لیکن وہاں عورتوں کو حوروں سے بھی زیادہ ہوش نہیں دیا جائے اور سلام رضی اللہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ یہ کیا وجہ کی مزاح کیوں ایسا ہے تو ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سلاد ہننا کو بھی سیاہ میں ہننا اللہ نور نور کہ اللہ تعالیٰ ان پر ان کے نمازوں ان کے روزوں ان کی تلاوت اور ان کی عبادات کی وجہ سے ان پر اپنا نور ڈالتے ہیں اپنا نور ڈالتے اس کی وجہ سے انتہائی پرکشش اور حسین نعمتیں بس بھائی دوستوں دنیا میں رہ کر جس نے اللہ کو راضی نہ کیا اس سے بڑا بے وقوف اور جاہل کوئی نہیں صحابہ کا اجنا ہے ساتھ کہ کل منص اللہ وجہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی سرکشی کی توبہ نہیں کرتا یہ نہیں کہ وہ اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں گناہ ہو جاتا ہے ہر انسان پتا کر ہے لیکن پھر توبہ کر لیتا ہے پھر پوری جان لڑاتا ہے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا اللہ کو راضی رکھوں گا تو جس نے بھی اللہ کی نافرمانی سرکشی کی تو وہ چاہیں گے اس کی جہالت میں کیا شک ہے اتنی بڑی عظمت والے اللہ کی نافرمانی کرنا ہے بس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے نواز دے اور اللہ اللہ محبت جناب لینا تو بھگوا سردہ اللہ ہمیں توفیق کیجیے لینا چھوٹا سردہ جو آپ کو محبوب ہے اور جو آپ کی رضا کا ہو کر ایک اس کو سردہ مینل القول یعنی وہ قول وہ بات وہ گفتگو وہ الفاظ جو آپ کو پسند ایک لفظ بھی ہمارے منہ سے ہماری زبان سے ایسا نہ نکلے جو آپ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو من القولی بل عملی ہمارا کوئی عمل بھی ایسا نہ ہو جو آپ کی محبت کے خلاف ہو آپ کی وفا کے خلاف ہو بے وفائی میں شمار من بل عملی بل پیڑ ہی ہو کوئی کھیل بھی ایسا نہ ہو بل نیتی ہماری نیت بھی کوئی ایسی نہ ہو ہم کو ارادہ بھی گنا کرنا چاہتے ہیں اور نیتی بل حد یہ اور ہمارا جو راستہ ہے اے اللہ ہم اسی راستے پر چل رہے ہوں جو آپ کا پسندیدہ راستہ قولی و حمل بلفیلی تھی بلحب یہ اللہ آپ تو ہر چیز طرح خادے ہیں یہ نعمت ہم کو توفیق ہم کو دے دیتے تعمیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شعر یاد دلا دیا جی. اکبر الہ آبادی کا جو میں بھول گیا تو آپ کو سنا دیتا ہوں تو انہوں نے کہا میں یہ بات کر رہا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں کیا ملا بن گیا کیا پرانی بنتے ہیں اس پہ تھا اکبر الہ آبادی کا فرماتے ہیں کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کر یہ تھانے رقیبوں نے دشمنوں نے رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے رپورٹ کو پرانے زمانے میں رپٹ لکھا رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کر یہ تھانے میں اب اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے یہ رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کر یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا